حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا پانچ حالتیں ایسی ہیں کہ جو شخص بھی ان میں فوت ہو وہ شہید ہوگا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غرق ہو وہ شہید ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیٹ کی تکلیف سے مر جائے وہ شہید ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں تعاون سے مر جائے وہ شہید ہے اور جو عورت اللہ تعالیٰ کے راستے میں زچگی سے مر جائے وہ بھی شہید ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پینسٹھ